سفیان کے بجائے عبید اللہ اسجائی نے عبد المالک بن ابجر سے روایت کی کہا کہا میں میں نے نے نے شابی سے سے سنا سنا انہوں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ ممبر پر کہہ رہے تھے بے شک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے میں پوچھا اور سابقہ حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو چھیاسٹھ